دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جام میں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے جھوٹ غیبت اور چملی کی چڑا کر عادتیں جھوٹ غیبت اور چملی کی چڑا کر عادتیں ذکر اور نہ تو تلاوت میں لگایا گیب میں اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے اور گناہوں سے بچایا گے گلے اور گناہوں سے بچایا گے فضل رب تیرا سنت پہ چلایا گے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجیے اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجیے امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا میں دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے سے آسی مومن کامل بنایا ہے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جبانے محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے فلموں گانوں اور باجوں سے دلا کر کے لگا فلموں گانوں اور باجوں سے دلا کر کے نگا مدن انعامات کا دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے سرکار سے یوں جگ مگایا گے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے مرشدی اخبار کو رکھنا سلامت یا خدا مرشدی اخبار کو رکھنا سلامت یا خدا ان کی نظروں نے ہی کیا سے کیا بنایا ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام جز بہن کی سے کیا اور کی سے اور یوں مسافر کافی کا ہی بنا دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے میں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ